عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم ان قریب سزا دیں گے پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا وہ اسے بری مار دے گا